حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی پاکیزہ ترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی کمائی سے کھائے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہی ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاون